بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين محترم دوستو ساتيون اور علماء کرام مولانا برحان صاحب نے تقوی کے بارے میں نصیحتیں فرمائی اور آپ نے ہم نے سنی تقوی میں دو چیزیں ہیں گناہوں سے بچنا اور شریعت پر عمل کرنا بعض لوگ شریعت پر عمل کرتے ہیں نماز روزہ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے بعد لوگ گناہوں سے بچتے ہیں گناہ نہیں کرتے لیکن عبادت کی طرف توجہ نہیں کرتے جب دونوں چیزیں ہوں اس کو کہتے ہیں تقوی مرکب چیز ہے اور اسی کے حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقوں پر لوگ محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ برائیوں سے بچیں اور اچھے کاموں کو اپنا لے عبادت کے علاوہ شریعت کے دوسری بھی حصے ہیں ان تمام حصوں پر عمل کرنا تقوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ کرام نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخش بخشائے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا تبارک و تعالی نے فرمایا مبین ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی خطائیں اور آنے والی خطائیں پچھلی لغزشیں آئندہ والی اور آئندہ آنے والی لغزشیں اللہ تبارک و تعالی نے بخش دیے ہیں اور معاف کیے ہیں گناہ تو انبیاء علیہ السلام سے ہوتا نہیں انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں جو خطائے ہیں خلاف اولا کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے بخش کیا ہے تو بعض صحابہ نے کہا کہ وہ تو بخش بخشائے ہیں اس لیے ہم آپس میں معاہدہ کرتے ہیں ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا اور نیند نہیں کروں گا سو سونا حرام ہوگا میرے اوپر اور دوسرے صحابے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا اور تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا بالکل نکاح سے الگ رہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ ظاہر ہوا اور فرمایا ان ان اتقاکم اعلمکم باللہ و اتقاکم انا تم سب میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت رکھنے والا میں ہوں سب سے زیادہ تقوال والا میں ہوں لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور نیند بھی کرتا ہوں سونا بھی نصیب ہوتا ہے اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں وہ اتزوج النساء اور میں نکاح بھی کرتا ہوں بیویوں سے جو میرے طریقے پر چلتا ہے وہ کامیاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اس کے بہت سے اسباب اور وجوہات لکھی ہیں ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ ان صحابہ کرام نے عبادت کو صرف سوم اور سوالت روزے اور نماز کے ساتھ مخصوص خاص کر دیا حالانکہ اس کے علاوہ بھی عبادت کی بہت سے شاخیں ہیں اور تقوی کی بہت سے شاخیں ہیں اگر کوئی مخلوق کی خدمت کرتا ہے یہ بھی عبادت ہے اگر کوئی قرآن اور حدیث میں مشغول ہے اور قرآن و حدیث کی خدمت کرتا ہے یہ بھی عبادت ہے اگر کوئی نماز روزہ کر پڑھتا ہے اور رکھتا ہے یہ بھی عبادت ہے اگر کوئی مسلمان پر سلام کرتا ہے کھلاتا پھیلاتا ہے یہ بھی عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اسلام کون سا ہے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف کھانا کھلانا اور سلام کہنا جس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو یہ سب خیر کے کام ہے اس لیے علماء کرام نے تقوی کے مختلف شعبے بیان کیے ہیں التقوی من الشرک شرک سے بچنا شرک یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیں اور شرک سے بچ گئے یہ تو جو ہم نے پڑھا یہ حقیقت میں ایک دروازہ ہے خیر کا دروازہ ہے جنت کا دروازہ ہے اس کے بعد ہم مالی عبادت صرف اللہ کے لیے لسان اور زبانی عبادت صرف اللہ کے لیے بدنی عبادت صرف اللہ کے لیے قلبی عبادت دل کی عبادت صرف اللہ کے لیے مالی عبادت صرف اللہ کے لیے مال عبادت مثلا نظر ہے جس کو نظر ماننا کہتے ہیں اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کرنا یہ صرف اللہ کے لیے ہے علماء کرام فرماتے ہیں جو نظر مانتے ہیں جس کو اردو میں منت کہتے ہیں منت ماننا اس میں ایک نمبر صرف اللہ کے لیے کہ یہ اللہ کے لیے ہے میں اپنے اوپر اللہ کے لیے لازم کرتا ہوں اور دوسرا اس میں علیہ کا لفظ ہو میرے اوپر اللہ کے لیے لازم ہے کہ میں نماز دو رکعت نماز پڑھوں گا یا نفل حج کروں گا یہ دوسرا نمبر تیسرا نمبر وہ کام گناہ نہ ہو اگر گناہ ہے تو اس کی منت بھی نہیں ہوتی مثلا یہ کہے اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں فلان ولی کی قبر پر چادر چڑھاؤں گا یہ کوئی نظر نہیں میں اس کے اوپر چراغ جلاؤں گا میں ان کی قبر کو پختہ اور پکا بناؤں گا میں ان کی قبر کے اوپر گنبت اور قبہ بناؤں گا یہ سب صحیح نہیں ہے گناہ کی نظر اور گناہ سے بچنا چاہیے اور نمبر چار نظر میں یہ ضروری ہے کہ وہ کام واجب نہ ہو اگر وہ واجب اور لازم ہے پھر منت ماننے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے لیے میرے اوپر لازم ہے کہ میں ظہور کی نماز پڑھوں گا وہ تو پہلے سے پڑھنا ہے پہلے سے فرض ہے حاضر کی نماز پڑھوں گا وطر واجب پڑھوں گا واجب ہو اس کی نظر بیکار ہے اور نمبر پانچ نظر میں یہ ضروری ہے کہ وہ مباح کام نہ ہو اگر وہ مباح کام ہے اس کی بھی نظر نہیں ہوتی مثلاً اگر یہ کہے کہ اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے میں یہاں سے لینس جاؤں گا اور لینس سے واپس آؤں گا یہ کوئی نظر نہیں ہے یہ مباح کام ہے اور نمبر برچھے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ مشابہ کوئی واجب موجود ہو اگر اسی کی طرح اس کی نوع میں سے اس کے ساتھ مشابہ اس کی طرح کوئی واجب موجود نہیں ہے تو اس کی بھی نظر نہیں ہے مثلا اس کی مثال کہ اس کی طرح کوئی واجب موجود ہو میں فلان بیمار کی عیادت کروں گا بیمار پرسی کروں گا اس کی نظر نہیں اس لیے کہ اس طرح کوئی واجب نہیں ہے لیکن اگر یہ کہے میں نفل حج اپنے اوپر نظر کرتا ہوں منت مانتا ہوں ٹھیک ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ مشابہ فرض حج موجود ہے فرض عبادت موجود ہے مال عبادت صرف اللہ کے لیے ہو غیر اللہ کے لیے نہ ہو بعض لوگ منت مانتے ہیں یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی منت ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی گیارہویں شریف ہے علماء فرماتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے اوپر نظر مانتا ہوں کہ شیخ عبد القیدر جیلانی کے لیے دیکھ پکاؤں گا تاکہ وہ میرا کام کر دے تاکہ وہ میری مدد کرے تاکہ وہ میرے مصیبت کو اور میری تکلیف کو خوشی میں تبدیل کرے یہ تو شرک کا عقیدہ ہے اس لیے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں یہ بزرگ نہیں کرتے کہ کسی کی مصیبت کو دفع کریں غائبانہ طور پر وفات کے بعد یا زندہ ہو اور غائب ہو ایسا نہیں ہو سکتا تو اگر منت کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنے اوپر منت مانتا ہوں شیخ عبد القاعد کے لیے تاکہ وہ مصیبت میں کام آئے اور مصیبت کو دفع کرے یہ غلط ہے کہتے ہیں اگر یہ مقصد ہو کہ میں ان کے لیے عیسال ثواب کرتا ہوں تاکہ اس تک ثواب پہنچے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے دوسرے حضرات کے لیے بھی ایسال ثواب کرے سب کو ایسا ثواب میں شریک کرے اور اگر صرف شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے ایسال ثواب کرتا ہے تاکہ اس کو ثواب پہنچے اور دوسروں کو نہ پہنچے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پاس بہترین پانی ہے بہترین پانی لذیذ میٹھا اور راستے میں پیاسے بیٹھے ہیں راستے میں گرمی ہے پیاسے بیٹھے ہیں پیاسے کہتے ہیں مجھے پانی دو ان کو پانی نہیں دیتا اور کہتے ہیں میں یہ پانی لے جا کر کے دریا میں ڈالوں گا تو دریا میں پانی ڈالتا ہے اور پیاسوں کو نہیں دیتا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کو ثواب پہنچاتا ہے اور دوسروں کو جو محتاج ہے بیچارے پیاسوں کی طرح ان تک نہیں پہنچاتے سب کو پہنچا دے سب تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ مالی عبادت صرف اللہ کے لیے بدنی عبادت رکوع ہے سجدہ ہے سلام میں کسی کے سامنے جھکنا جھکنا بھی نہیں چاہیے بلکہ سیدھا سلام کرنا چاہیے یہ صرف اللہ کے لیے ہے اسی طرح بدنی عبادت کے علاوہ قول عبادت یعنی زبان کی عبادت مدد صرف اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے غائبانہ مدد غائبانہ نہ ہو تو آپ میری مدد کریں گے میں آپ کی مدد کروں گا وہ تو الگ بات ہے اسی طرح قلب عبادت دل کی عبادت خوف رجا صرف اللہ سے صرف اللہ تعالیٰ سے امید تو یہ تقوی ہے شرک سے اسی طرح تقوی ہونا چاہیے گناہ کبیرہ سے اسی طرح تقوی ہونا چاہیے صغیرہ اور چھوٹے گناہوں سے اسی طرح تقوی ہونا چاہیے بچنا چاہیے بیدعت سے جس کو لوگ دین سمجھتے ہیں اور دین نہ ہو غیر دین کو دین بنانا زیادت والنقصان فی الدین من غیر اذن شارع شریعت کی اجازت کے بغیر دین میں اضافہ کرنا دین میں کمی کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا چاہیے مشتبی چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے جس میں علماء کا اختلاف ہو وہ کام مت کرو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں وہ قرآن کریم کی آیت ہے یا ایوہ الذین آمنوا اوفو بالعقود احلت لکم بہیمت الانعام یہ دونوں آیتوں کے درمیان ربط مفسرین بیان کرتے ہیں لیکن آسان اور بے تکلف ربط یہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا اوفو بالعقود اے ایمان والو پابندیوں کو پورا کرو جو تم تمہاری اوپر پابندی لگائی گئی ہے یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو یہ پابندی عقد باندھنے کو کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے باندھ لے اس کو کہتے ہیں عقد پابندی کا مطلب یہ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اے ایمان والوں پابندیوں کو پورا کرو پھر اس کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا جب پابندی ہے یہ مت کرو یہ مت کھاؤ یہ مت کھاؤ یہ تو بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ نے جلدی جواب دیا اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے فرمایا احلت لکم بہیمت الانعام شکار کے جانور بھی تمہارے لیے حلال ہے شکار کے علاوہ جو پالتو جانور جن کو لوگ پالتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے مرغیاں بھی تمہارے لیے حلال ہے یہ بے شمار چیزیں کھاؤ پابندی پابندی کی وجہ سے مرو گے تھوڑا پابندی کی وجہ سے شریعت کا حکم ماننا پڑے گا ورنہ حلال چیز بے شمار ہے وحلت لکم بہیمت الانعام تو یہ عرض کر رہا تھا مشتبی چیزوں سے جس میں شک شبہ ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے بعض لوگ تصوف پر عمل کرتے ہیں اور سگریٹ بھی پیتے ہیں اب سگریٹ کے اندر جب علماء کا اختلاف ہے مکرو ہے یا نہیں تو اس سے بچنا چاہیے کسی طرح چرس پیتے ہیں کسی طرح بعض دوسری چیزیں مشتبہ چیزیں جو نہیں ہونا چاہیے اور ہم تو کہتے بھائی اور جھینگے میں علماء کا اختلاف ہے وہ بھی مت کھاؤ جس ٹیبر پر جھینگا ہوگا اس پر تو بے شمار چیزیں اور پڑی ہوں گی وہ کھا لو حضرت مدین رحمت اللہ علیہ کے سامنے اسٹیشن پر کسی نے جھینگا لا کر کے پیش کیا میں یہ نہیں کہتا حرام ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے تو حضرت مدین نے فرمائے بھائی یہ کیا ہے اس نے کہا یہ جھینگا مچھلی ہے جھینگے کے ساتھ مچھلی ضرور جھینگے والا لگاتے ہیں تاکہ یہ بتلا دے جھینگا مچھلی ہے حضرت نے فرمایا بھائی جی بھائی مچھلی کے بھی پیر ہوتے ہیں اس کی تو پیر ہے تو بہت سارے علماء پسند نہیں کرتے تو اجتباع والی چیز سے بچنا چاہیے اسی طرح علماء فرماتے ہیں ان مباحات سی بچنا چاہیے جو مباحت آدمی کو حرام تک پہنچا دے بازار میں جاتے ہیں حلال ہے لیکن بازار میں ادھر ادھر دیکھنا اور غیر محرم کے ساتھ گپ شپ لگانا اور ان کی دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا اور پھر جب واپس آئے تو اس کی تصورات میں گم ہونا جب سے ملی ہے مجھ کو تصور کی روشنی دیکھے بغیر آپ کو پہچانتا ہوں میں یہ کہاں صحیح ہے تو ان مباحات سے بھی بچنا چاہیے جو آدمی کو غلط کام تک پہنچا دے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تقوی کی ایک لائن نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غصہ آیا ان کے چھ وجوہات ہے اسباب ہے ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ تم لوگوں نے تقوی کو صرف اس کے ساتھ خاص کر دیا کہ روزے رکھو نمازیں پڑھو اس کے علاوہ تقوی کی اور بھی بہت ساری لائنیں ہیں اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو قلیل اور کم سمجھا عبادت کی کوالٹی کو دیکھو عبادت کی کوانٹیٹی کو مت دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کوالٹی کی طرح تو کسی کی کوالٹی نہیں ہو سکتی صحابہ کرام شریعت پر عمل کرتے تھے تقوی پر عمل کرتے تھے صرف ایک لائن میں نہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ دین کے لیے بڑی محنتیں فرمائی اور بہت مشقت اٹھائی وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ان کی والد بھی ان کے ساتھ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھجوری تقسیم کی اور ان کو دو کھجوری دی ایک کھجور انہوں نے خود کھائی اور ایک کھجور کو اپنے پلے سے باندھ لیا رکھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیوں رکھا فرمایا یہ میری والدہ کی لیے حضرت نے فرمایا یہ کھائیے والدہ کیا ایک اور ہم دے دیں گے تو اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب تقوی کی باتیں ہیں کہ وہ تقوی یعنی احادیث کے یاد کرنے میں لگی ہوئی تھے فرماتے ہیں میں بے ہوش ہو جاتا تھا لوگ آ کر میری پیشانی کو ملتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کو مرگی کی بیماری ہو گئی فرمایا کوئی مرگی کی بیماری نہیں تھی بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہو جاتی تھی ایک مرتبہ حضرت ابو حریر فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا اور رسول اللہ گزر رہا تھا اور میری عادت تھی کہ جب بھوک لگتی تھی تو میں کسی سے آیت کریمہ پوچھتا تھا ابو بکر صدیق سے میں نے آیت کریمہ مثلا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ اس کا کیا مطلب ہے حضرت نے مطلب بتلا دیا حضرت عمر گزرے انہوں نے بھی مطلب بتلا دیا فرمایا مطلب بتلانا میرے ذہن میں نہیں تھا میرا خیال تھا کہ یہ کہیں کہ کچھ کھانا کھایا ہے یا نہیں چلو ہمارے ساتھ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے سمجھ گئے ہوشیار آدمی سمجھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوشیاروں کے ہوشیار کائنات میں تو ان سے کوئی ہوشیار نہیں کائنات میں ان سے کوئی بڑا نہیں کائنات میں دنیا پوری دنیا میں ان سے کوئی زیادہ متقی اور زیادہ مرتبے والا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور مجھے لے گئے گھر میں سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کوئی چیز ہے بتلایا گیا تھوڑا سا دودھ رکھا ہے فرمایا یہ دودھ بھیج دے گلاس کے اندر دودھ تھوڑا سا دودھ حضرت نے فرمایا ابو حریرت اصحاب صفہ کے امیر تھے اصحاب صفہ وہ طالب علم تھے جو صفہ میں مسجد نبوی کے پاس رہتے تھے اس کے اندر رہتے تھے اور سبق یاد کرتے تھے اور جہاد کرتے تھے اور خدمت کرتے تھے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ اصحاب صفحہ کو بلاؤ ابو حریرہ فرمانے لگے میرے دل میں کہا تھوڑا سا دودھ ہے یہ تو میرے لیے کافی نہیں اور حضرت فرما رہے ہیں لشکر کو بلاؤ صفے والوں کو بلاؤ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ضروری ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی آپ نے سنا مفتی عبدالقادر صاحب سے سلح حدیبیہ کر لو بہت صحاب صحابہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم ایسی سلح کیسے کریں جس سلح میں ہمارے لیے ذلت ہے کہ ہمارا مسلمان جائے گا واپس نہیں آئے گا اور ان کا کوئی مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے گا ہم واپس کریں گے تاکہ اس پر ظلم کریں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس میں اللہ نے کتنی خیر رکھی صلح حدیبیہ میں صلح ہوئی اسلام پھیلا تبلیغ ہوئی خطوط لکھے گئے اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ دو سال کے اندر اندر اسلام کا مرکز مکہ مکرمہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آگئے تو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے شریعت کی بات کو ہم مانیں گے حضرت میں غر حسین رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یہ وضو میں چار اعضاء کیوں دھوتے ہیں تو حضرت نے فرمایا اس کا اس کی حکمت یہ ہے اگر یہ کام نہیں کرو گے تو فرشتوں کا جوتا ہوگا آپ کا سر بس یہ حکمت آپ کے لیے کافی ہے اس کو چھوڑا کہ اس میں کیا حکمت ہے تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں حکمت مسلحت فائدہ بہتری ہوشیاری اور خیر ہی خیر ہوگی فرماتے ہیں میں نے اصحاب صفہ کو بلایا اب ابو حریرت تو ہے اور آپ کو معلوم ہے ساقی القوم آخرهم ساقی کا نمبر آخر میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دودھ ان کو پلا دے ایک نے پی لیا دوسری نے پی لیا سب نے پی لیا ان سے کہا تم جاؤ ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمایا فرمایا آپ پی لیں ابو حریر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ ابو حریر کے دل میں تو یہ تھا کہ یہ دودھ ختم ہونے والا ہے انہوں نے پی لیا حضرت نے فرمایا اور پیو اور پی لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو ابو حرے نے فرمایا حضرت اب تو گنجائش ختم اور وہی ہے اس کو کہتے ہیں برکت اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے پھر وہ چیز ختم نہیں ہوتی برکت اٹھتی ہے تو میدان خالی ہو جاتا ہے برکت کے معنی ہے ثبوت الخیر الہی فی الشیخ کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر آ جائے پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پی لیا اور دودھ الان کما کان جیسے پہلے تھا ویسے اب بھی ہے تو حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ ان کی تقوی کی لائی تھی احادیث کو یاد کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا ابو حریرہ تین وسیعتیں سمجھ لیں تین نصیحتیں ایک تو یہ ہے اشراق کی نماز دو رکعت پڑھو کم سے کم دو رکعت یہ آپ کا پورا بدن علم میں لگا ہوا ہے تو آپ کے بدن کی زکات ہو گئی اور فرمایا مہینے میں تین روزے رکھو تیرہ چودہ پندرہ یا اگر آگے پیچھے ہو جائے کبھی کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت اور تیسری نصیحت وطر آپ شروع میں پڑھ لیں وطر عشاء کے بعد پڑھ لیں اس لیے کیا سبق یاد کرتے کرتے دیر ہو جائے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ وطر رہ جائے اور یہ نہیں کہ رسول حضرت ابو حریر تحجد نہیں پڑھتے تھے احادیث میں آتا ہے وہ تحجد ضرور پڑھتے تھے بہت متقی تھے اور جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو بہت سخی تھے حضرت مروان نے مروان کے ساتھ حضرت کہنا چاہیے حضرت مروان نے ان کے پاس ایک مرتبہ سو دو سو بہت سارے دنانیر بھیجے دنانیر اشرفی جو سونے کے ہوتے ہیں وہ بھیجے اور مروان امتحان لینا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں دوسرے دن کسی کو بھیجا کہ ابو حریرہ سے کہے کہ آپ کے پاس جو اشرفیاں ہم نے بھیجی تھی دنانیر وہ غلطی سے آپ کے پاس آئے وہ واپس کر دیں اس کی جگہ ہم آپ کو درہم بھیجیں گے درہم روپے چاندی کے حضرت ابو حریر نے فرمایا وہ تو میں تقسیم کر چکا ہوں فلان کو اتنا دیا فلان کو اتنا دیا تحقیق ہوئی تو واقعی سب کو تقسیم کیے تھے مروان نے کہا امتحان میں کامیاب ہو گئے میرا خیال یہ تھا کہ وہ جمع کر رہے ہیں لیکن حضرت ابو حریرہ جمع کرنے والے نہیں تھے تو تقوی کی ایک لائن نہیں ہے علم کی لائن بھی تقوی عمل کی لائن بھی تقوی لوگوں کی خدمت کی لائن بھی تقوی تقریر کی لائن بھی تقوی اور اس کے ساتھ گناہوں سے بچنا اور عبادات پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اللہ کے ذکر کی کچھ وقت دینا کہ کم سے کم دو تین تصویر تو پڑھ لے اللہ محمد الرسول اللہ کبھی کبھی اس کے ساتھ ہو الا اللہ اللہ اللہ جیسے مختصر ذکر ہمارے ہاں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب یہاں حضرت فرماتے ہیں یاد رکھیں بہت ہمت اور محنت کی ضرورت ہے قرآن کریم میں ولاز کر اللہ اکبر ولاز کر اللہ اکبر تو ذکر اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ ہمت اور محنت چاہیے جب تکان محسوس ہو تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کریں یا اللہ تو قوت اور ہی ہمت عطا فرما اپنا نام لینے سے محروم نہ فرما والا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر بہت بڑی شان والی بات اور بہت اونچی بات ہے ذکر کی ضرب اور آواز زیادہ بلند نہ کرے جس سے جلدی تھکان ہو جائے آدمی تھک جاتا ہے جب بہت اونچی آواز سے اس لیے ذکر میں معتدل اور برابر آواز ہونی چاہیے نہ اتنا اتنی پست آواز ہو کہ دل ہی نہ لگے اگر بہت پست آواز ہے تو اکثر دل نہیں لگتا تو دل لگانے کے لیے جہر ہو اور جہر مفرت نہ ہو جہر مفرت بہت زیادہ جہر کہ آدمی تھک جائے اور چیخنے چلانے کی وجہ سے سننے والوں کو بھی تکلیف ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے अल्लाह مدد वाली आपकी मदद फरमाए محمد महमद वाला वसहबी بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي العلى الوهاب اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله فصل على نبينا محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على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 باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفست ولا ضرا إلا كشفت ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين فتوفنا غير مفتونين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها